تو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور بتوں سے کنارہ کش ہو جائیے